ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله اله اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه محانا مہانا صدق اللہ العظيم یہ جو چند آیات پڑھی گئی ان آیات میں اللہ تعالی نے اپنے نیک بندوں کی صفت بیان فرمائی نیک بندہ کہتے ہیں کس کو قرآن اس سے متعلق مختلف جگہوں پر مختلف باتیں مختلف صفات نقل کی خاص طور پر یہ جو آیات پڑھی گئی وہ عباد الرحمان الدین یمشون نا اور دہاؤنا رحمان کے بندے ایسے ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں تو بڑی آہستگی سے چلتے ہیں یمشون نا عل اور یعنی جو تکبر شان اطراحت برائی ایسے نہیں چلتی اسی لیے لکمان علیہ السلام نے بازو نے کہا کہ لکمان نبی تھے راجہ کال یہ ہیں کہ لکمان ولی تھے نبی نہیں تھے ولی تھے تعالی شانہوں نے ان کے قلب پر بہت ساری باتیں القا فرمائی تھی ان کی زندگی بری قابل رشک اور اس سے کر رشک کیا ہوگا کہ لقمان جیسے غیر نبی جو نبی نہیں ہے ان کی باتوں کو اللہ نے قرآن میں نقل فرمایا اس سے کر اور کیا ہو سکتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لقمان کی زندگی کیسی پاک دامن زندگی ہوگی بہت سارے واقعات ہیں حضرت لقمان کے بہت مشہور واقعہ ہے کہ باغ میں پانی پلا رہے تھے اور مالک نے کہا کہ فلاں چیز فلاں فروٹ توڑ کر لاؤ وہ کھتا نکلا کا دوسرا لاؤ کھتا نکلا تیسرا لاؤ کھتا نکلا تو مالک نے غصے ہو کر کہا کہ تم اتنے سالوں سے یہاں رہتے ہو تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل کھتا ہے تو لکمان نے فرمایا آپ نے مجھے پانی پلانے کے لیے رکھا ہے کھانے کے لیے نہیں رکھا ہے دس سال ہو گئے میں نے آپ کے باغ کا ایک پھل نہیں کھایا ہے امانت پاک دامنی بڑی چیز ہے دیانت داری بڑی چیز ہے حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ آپ کو اجازت اور خلافت ہے خادہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ سے معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خادہ عثمان ہارونی علیہ الرحمہ کی خدمت میں میں انیس سال رہا اور میں ہی کھانا پکاتا تھا معین الدین چشتی علیہ الرحمہ فرماتے تھے حضرت کا کھانا میں پکاتا تھا لیکن انیس سال میں میں نے حضرت کی اجازت کے بغیر ایک دانہ منہ میں نہیں رکھا حتیٰ کہ چکھنے کے لیے بھی نہیں رکھا بھائی ایسی امانت اور دیانت جب ہوتی ہے تو پھر ان کا قلب تقوی والا بنتا ہے پھر ان کو راتوں میں بڑا مزہ آتا ہے عبادت میں ان کا دل ہی ان کو اٹھا دیتا ہے کہ چلو اللہ ہمیں بھی حلال کا کھانا نصیب فرمائے حرام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے امت کا ایک طبقہ حرام کھانے کو اپنے لیے جائز سمجھ رہا ہے یاد رکھو میراث کا مسئلہ بھی بہت تیرا ہے جس نے اپنے بہن کو یا اپنے بھائی کو میراث نہیں دی یہ کیسا حق نہیں دیا جو حق اللہ نے دیا تھا اور ہم نے روک لیا ایک تو یہ ہے کہ میں روک لوں میرا حق اور ایک یہ ہے کہ اللہ دے رہا ہے اور میں روک رہا ہوں میرا سے ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں بھائی بہنوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ دیتا ہے تو اللہ دے رہا ہے میں روک رہا ہوں اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ دینے پر آئے اور میں روکوں تو کتنا خطرناک گنا ہوگا چند ٹھیکروں کی خاطر چند کوریوں کے خاطر ارے چند نہیں لاکھوں ہو تو بھی کیا ہوا ہم کیوں اپنی جہنم کو آباد کریں اپنی اولاد کے خاطر حماقت اور بے وقوفی ہماری ہوگی کہ ہم دولت جمع کر کے جائیں ہماری اولاد مزا اڑائے اور قبر میں ہماری پکڑ ہو جائے یہ بے وقوفی ہے ہماری اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو اللہ اکبر دل کو ہلا دیتا ہے جس نے حرام سے اپنے گھر کو آباد کیا اس کی نحوست میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کی دس نسلوں تک چلائے گا دس نسلوں تک اور جس نے حلال سے اپنے گھر کو آباد کیا اس کا تقوی اللہ دس پشتوں تک چلائے گا ایسی بات فرمائی تو ہم اس سے اپنے آپ کو بچانے والے بنے حرام کے مال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لاتم شفل الارض مرحا ان لن تخرق الارض ہاں میرے جوانوں اس بات کو بہت غور سے سنو لقمان نے فرمایا بیٹے زمین پر پاؤں کو پچھاڑتا ہوا مت چل تو زمین کو فاڑ نہیں سکتا اور اونچا اونچا ہو کر مت چل ولن تب لوگل جبا لتلا اور تو پہاڑ کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا تو کبر اللہ کو پسند نہیں تکبر اللہ کو پسند نہیں مسلم شریف کی روایت ہے القبریا اور ردائی تکبر میری چادر ہے بھائی تکبر اسے زیب دیتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو ہم تو قدم قدم پر محتاج ہیں کبھی بیوی کے محتاج کبھی بچے کے محتاج کبھی پڑوسی کے محتاج کبھی رکشا کے محتاج کبھی کس کے محتاج تکبر وہ کرے جو کسی کا محتاج نہ ہو تکبر وہ کرے جس پر کبھی زوال نہ ہو فنا نہ ہو تکبر وہ کرے جس پر کبھی برہاپا نہ ہو تکبر وہ کرے کہ جس پر کبھی موت نہ ہو ہم پر تو یہ سارے ہی مسئلے آنے والے ہیں اور اللہ تعالی تکبر کرنے والوں کو بعض وقت ناک رگرتا کر دیتا ہے اور ایسے ناک رگڑواتا ہے کہ غریبوں کے پاس بھی اسے دعا کے لیے پھر جانا پڑتا ہے اللہ کی شان ہے وہ بہت بے نیاز ذات ہے بہت بے نیاز فرون کو ناک رگرتا کیا کہ نہیں کیسے کر دیا ان نقارو نقان من قو میں موسا فبغا علیہم وا من ہو القنوز ما ان مفاتحہ لتنوء ہو لتنو القوہ دولت کا وہ دھیر قارون کو عطا کیا تھا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک جماعت کی ضرورت تھی ایک آدمی چابی نہیں اٹھا سکتا تھا ایک پوری جماعت مل کر اس کی چابیوں کے خزانے لے کر چلتی تھی لیکن جب حضرت موسا علیہ السلاۃ وسلام کے خلاف سازش بغاوت زکوٰۃ کا انکار اور حضرت موسا پر زنا کا الزام اور اس کے لیے اپنی دولت کو استعمال کر کے ایک عورت کو تیار کرنا کہ تو مجمع میں کھڑی ہو کر کہہ دینا کہ موسا نے مجھ سے زنا کیا ہے میں تجھے اتنی دولت دے دوں گا اللہ کی دولت کو غلط استعمال ایک نبی کے خلاف استعمال اللہ نے کیسا ناک رگرتا کر دیا موسا کی دعا پر زمین فتی اس کا محل بھی اندر گیا اس کا خزانہ بھی اندر گیا وہ خود بھی اندر گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آج بھی دھس رہا ہے اور قیامت تک دھستا رہے گا اور ساتو زمین کے نیچے سے اللہ قیامت میں پھر اس کو نکالے گا اللہ کو کبر پسند نہیں تکبر پسند نہیں فرمایا عباد الرحمان الدین یمشون الارض ہونا اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی پاؤں پچھاڑ کر نہیں چلتے تھے ہمارا جوان جب اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں نا بڑے شان کے جوتے پہنے ہوتے تو یوں زمین پر پاؤں مارتا ہوا چلتا ہے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ میری کوئی شان ہے شان اللہ کی ہے ہماری کیا شان ہے شان تو رب کی ہے اور دوسری صفت بیان فرمائی وحید خاطب الجاہل نہ کالو سلامہ اور جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم جواب ترکی ب ترکی نہیں پتھر کا جواب پتھر سے نہیں دیتے یہ تو جاہل ہے اگر میں بھی اسی طرح اس کو جواب دوں گا مجھ میں اس میں فرق کیا ہوگا اس اس آیت کے دو مطلب ہیں ویدا خاطب الجاہل اقال السلامہ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو جاہلوں سے گزرتے ہیں اور جاہل ان سے الجھتا ہے تو یہ لوگ یوں کہہ کر چلے جاتے ہیں السلام علیکم میں چلتا ہوں یعنی ان سے الجھتے نہیں ہیں اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو جاہلوں سے ملتے ہیں اور جاہل ان کو برا بھلا کہتے ہیں گالیاں دیتے ہیں تو ان کا حال یہ ہے کہ اس کے باوجود ان کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں پتھر کا جواب پتھر سے نہیں پتھر کا جواب دعاؤں سے پیدا خاطب الجاہلون کالو سلامہ ولدین یبی لربہم سجدا سجدم وقیاما اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کی راتیں گزرتی ہے کبھی سجدوں میں کبھی قیام میں یبی لربہم سجدا وب بھیم وقیاما کبھی سجدے میں ہیں صحابہ کی کیا صفت بیان فرمائی محمد الرسول اللہ ولدین معه اشداء علی القفار رحما بینہم فرمایا محمد الرسول اللہ اور ان کے رفقا وہ ہیں جو کفار کے مقابلے میں تو سخت لیکن مومنوں سے بڑے رحم دی تراہم رکان سجدہ سجدا قرآن کے پڑھنے والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کبھی تو ان کو دیکھے گا سجدے میں ہے کبھی رکو میں کبھی قیام میں سیما ہوں فی وجوہ ہی من اثر سجود ان کی پیشانیاں وہ پاؤڈر سے نہیں چمکاتے تھے ان کی پیشانیاں لپسٹک سے وہ لوگ نہیں چمکاتے تھے ان کی پیشانیاں دنیا کی مصنوعی اور بناوٹی چیزوں سے وہ نہیں چمکاتے تھے سیما ہوم فی وجوہیم من اثر سجود فرمایا ان کی پیشانیاں سجدوں سے چمکتی تھی یہ صحابہ کی صفت بیان کر رہا ہے قرآن سیما ہوم فی وجوہیم من اثر سجود ذالک مثلهم فی التورات و مسل فی الانجیل فرمایا میں نے میرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ تورات میں بھی پہلے کیا تھا اور انجیل میں بھی میں نے کیا تھا کہ میرے محمد کو وہ صحابہ ملنے والے ہیں کہ جو محمد کے لیے جان تو نچھاور کر ہی دیں گے لیکن ان کی راتیں بھی وہ قربان کر دیں گے اللہ کے لیے سیما ہوں فی وجو امنا سجود تحجد نہیں پڑھ پاتے عشاء اور فجر تو پڑھ سکتے ہیں عشاء اور فجر تو پڑھ پاتے ہیں کم سے کم اس کی ہی ہماری پابندی ہو جائے تحجد پل لیں اللہ ہمیں اس کے لیے جگا دے موقع دے دے بہت بڑا انعام ہو جائے گا بہت بڑا میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ بیداریاں کرو جو صحابہ کرتے تھے جو نبی فرماتے تھے نبی کی بیداری کا عالم تو یہ ہے حتہ ورمت مت قدما ہو آپ اتنا لمبا قیام فرماتے اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک پھول جاتے تھے خون اترتا تھا حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو مقفور ہے معصوم ہے کوئی گناہ نہیں آپ کا آپ کیوں اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں اللہ نے آپ کو معاف کر دیا ہے فرمایا خون آپ دن شکورا عائشہ اللہ نے معاف کیا تو مجھے اور شکر ادا کرنا چاہیے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں صحابہ کا حال راتوں میں یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں آتا ہے روزانہ اپنی تحجد کے اندر پندرہ پارے پڑھتے تھے میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ مجاہدہ آپ کریں قوا کمزور ہے ابھی بدن کمزور ہے امت میں اس وقت وہ طاقت نہیں اگرچہ کرنے والے آج بھی ہیں جو کر رہے ہیں لیکن عمومی امت کمزور ہے طاقت نہیں وہ اتنا تو کر سکتے ہیں ہم کہ صبح صادق سے بیس پچیس منٹ پہلے اٹھ جائیں کون سی نیند میں خلل پڑ جائے گا اور بیس پچیس منٹ پہلے اٹھ کر مختصر ہی چار رکعت تحجد کی پل لیں نہ صحیح لمبی چوری کی رات مختصر کر کے تو دیکھیں اس کو کر کے تو دیکھے دیکھے اللہ کی طرف سے کیسی عنایتیں آئے گی کیسی رحمتیں آئے گی وہ اللہ ہم پر کیسے اپنی رحمتوں کو نچھاور کرے گا رات میں اٹھ کر نماز پڑھنا یہ دلیل ہے عشق کی کہ اللہ سے محبت ہے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تم نہیں حضرت ابدستانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی مرید نے سوال کیا کہ حضرت میں بہت کوشش کے باوجود نہیں ہو پاتا ہوں اور اتنا بھی ہوں تو میرا نفس جو ہے مجھے اتنے نہیں دیتا حضرت نے فرما ایک کام کرو جب تمہاری رات میں آنکھ کھل جائے تحجد کے موقع پر تو کم سے کم اپنے بستر پر بیٹھ کر ہی الحمد و شریف پل لینا اہل اللہ کیسے تربیت کرتے فرمایا بستر پر بیٹھ کر ہی الحمد و شریف پل لینا پھر سو جانا دو چار دن یہی عمل کرتے رہنا پھر نفس عادی بنے گا اٹھنے کا تو اب ذرا اپنے نفس کو یہ سمجھانا کہ جب الحمد و شریف بیٹھ کر ہی پڑھ رہا ہے تو کیوں نہ میں وضو کر لوں وضو کر کے ہی سو جانا نماز نہ پڑھنا میں الحمد و شریف کے لیے وضو کر لوں اب جب وضو کا عادی بنے گا تو اپنے نفس کو سمجھا کہ جب نے وضو کر ہی لیا ہے تو دو رکعت مختصر انہیں آتینا کوسر اور کل ہو اللہ ہی سے کیوں نہ پل لو اسی طرح چند دن چلانا آہستہ آہستہ تیرا نفس اللہ کے سامنے رات میں اٹھ کر کھڑا ہونے کا عادی بن جائے گا حضرت تھانوی تو حکیم الامت تھی حکمت سے بھری ہوئی بات کیا کرتے تھے تربیت اسی طرح ہمارے اکابر کیا کرتے ہیں یہ نہیں کہ ایک دم سے کسی کو اس کے سارے معمولات ترک کرا کر یا نیند اور کھانا اور پینا سب چھڑا کر کے اس کو ایک طرف ڈال دیا جائے یہ مطلب نہیں ہے تو فرمایا ولدین یبیتون علی ربیم سجدم وقیابا ولدین اکولون رب نصرف انا اداب جہنم انا اداب کان غراما اور اپنے رب سے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا لے اس لیے کہ وہی ہلاک کرنے والا عذاب ہے اللہ سے دعائیں کرتے یقول رب صرف انا آزاب جہنم ان عذاب حقا ن گراما میرے بھائیوں جہنم کا عذاب قرآن جب بولتا ہے نا تو ہمارے رونگتے کھڑے کر دیتا ہے قرآن جب عذاب کو بیان کرتا ہے کہتا ہے تمہارے ہاتھ پاؤں کو ستر ہاتھ لمبی زنجیروں سے فرشتے باندھیں گے سبعون نظران فصل کو اور پھر کھینچیں گے اور پھر کہا جائے گا ان کا بلّہ اللہ پر ایمان نہیں بلا یہود تو تعام المسکین خود تو نہیں کھلاتا تھا دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا تھا فویل المسلیم ان مسلیوں کے لیے ہلاکت جو اپنی نمازوں میں کوتا ہی کرتے ہیں پڑھتے ہی نہیں یا پڑھتے ہیں تو کاہلی اور سستی کے ساتھ تھونگے مارتے ہیں جیسے مرغا تھونگے مارتا ہے اللہ کے نبی نے قدیق دیک کی مثال دی دیک بمانا مرغا جیسے مرغا یوں تھونگے مارتا ہے اس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں فویل المسلیم الدین عن صلاتهم ساہون اللہدین یوراون پڑھتے بھی ہیں تو دکھانے کے لیے وَيَمْنَعُونَ الماون معاون کہتے چھوٹی چھوٹی نعمت کو فرمایا بڑی نعمت تو اللہ کے راستے میں کیا دیتے یہ تو چھوٹی نعمت کو بھی روکنے والے بن جاتے تو بھائی قرآن جب عذاب بیان کرتا ہے نا تو ہمارے رونگتے کھڑے ہو جاتے اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ جو قرآن نے صفات بیان فرمائی تکبر سے بچیں قبر سے بچیں اناد سے بچیں بغض سے بچیں شان سے بچیں عجب اور خود پسندی سے بچیں یہ تمام مہلک بیماریاں ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہیں قرآن میں ایک واقعہ نقل کیا میرا ذہن ابھی منتقل ہوا بلام باورا بلام باورا کو اللہ نے اس میں آزم دیا تھا یہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی گزرا ہے اللہ والا اللہ نے اس کو اس میں آزم دیا تھا اس میں آزم میں بڑا اختلاف ہے کہ اس میں آزم ہے کیا وہ کون سے لفظ ہیں جو اس میں آزم ہے اس لیے کہ اس میں آزم پڑھ کر دعا کرو تو اللہ دعا قبول کرتا ہے کسی نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ اس میں آزم کسی نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا اس میں آزم کسی نے آیت الکرسی کو کہا اس میں آزم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا مرید نے سوال کیا اس میں آزم کیا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ کبھی بتاؤں گا طلب بھی تو پیدا ہو ویسے ہی تھوڑی دے دیا جائے کچھ دنوں کے بعد پھر پوچھا حضرت اس میں آزم فرما کبھی بتاؤں گا تالتے رہے خوب طلب پیدا کی اس میں مرید میں جب تک طلب نہیں ہوتی شیخ کی طرف سے دیے ہوئے عمل پر مرید شوق سے عمل بھی نہیں کرتا یہ ضروری ہے کہ پہلے اس میں آج تو حال یہ ہو گیا کہ اب مریدوں کی گزامت کے لیے شیخ کو جانا پڑتا ہے معاملہ سارا الٹا ہو گیا اب تو حیدرآباد کے نواب نے حضرت اقدستانوی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا کہ حضرت جی چاہتا ہے آپ یہاں میرے مہمان بن کر تشریف لائیں ہم آپ سے کچھ استفادہ کریں فائدہ اٹھائیں حضرت نے ایک گول گول جواب دے دیا اور جواب میں یہ لکھا کہ دیکھیں وہاں تک ہمارا آنا مشکل ہے تاکہ برا بھی نہ لگے لیکن جب وہ بار بار اصرار کرتا رہا نواب حیدرآباد اور ایک جملہ اس نے لکھا کہ حضرت میں دعوت دیتا ہوں آپ کو ہمارا مکان ہے آپ کے لیے اور آپ کو آنا چاہیے تو اب حضرت نے کھل کر جواباً لکھا علم آپ کا محتاج نہیں ہے آپ علم کے محتاج ہیں اگر آپ کو فائدہ اٹھانا ہو تو تھانہ بھون آئیے ہم اپنی چتنی روٹی پر خوش ہیں تمہاری بریانی تمہیں مبارک یہ ہمارے اکابر ہیں خوشامد اور تملق اور چاپلوزی ان کے وہاں نہیں تھی اسلام مقصود ہے تو جاؤ اللہ والوں کے پاس ان کے سامنے اپنے آپ کو مٹاؤ فنا کرو اور جب کوئی فنا کرتا ہے یہ جتنے ہمارے اقابل حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی نور اللہ مرکز کتنے بڑے آدمی کتنے بڑے محدث ہیں حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے وہاں مرید ہیں حاجی صاحب سے دسترخان لگا ہوا ہے اور بڑے بڑے لوگ دعوت میں دسترخان پر بیٹھے ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ قطب الاقتاب جن کو کہا جاتا ہے علم حدیث کا ایک پہاڑ ہے ہندوستان میں ہمیں ناز ہے کہ ایک حافظ ابن حضر ہے ایسا برادمی لوگوں نے کہا کہ آپ بھی پلیٹ لے کر کھانے بیٹھ جائیے تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ بھی وہاں ایک کونے پر پلیٹ میں کھانا لے کر بیٹھ گئے آئی صاحب نے یہاں سے دیکھا اور زور سے للکارا رشید احمد بڑی شان دکھاتے ہو بروں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہو اٹھو وہاں سے ادھر ایک کونے میں بیٹھ کر کھاؤ اور گنگوئی فرما جی حضرت جی حضرت آپ کا جو حکم ہو جی حضرت اوپر سے سب کے سامنے ہائی صاحب نے فرمایا تم تو لائق تھے اس بات کے کہ چپل کے اوپر بٹھا کر تمہیں کھلاتا جی حضرت میں اسی لائق ہوں اور ایک کونے میں بیٹھ کر پلیٹ لے کر ایک ایک, ایک مزدور کی طرح حضرت گنگوئی کھا رہے ہیں دوپہر کا یہ واقعہ اور پھر حضرت گنگوئی معافی بھی مانگ رہے ہیں کہ حضرت میں سب کے ساتھ بیٹھ گیا آپ مجھے معاف فرما دیجیے اثر کے بعد حضرت گنگوئی کو بلا رہے ہیں حجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور فرمایا رشید احمد تمہارا نفس اللہ کی خاطر مر چکا ہے شان تکبر ختم ہو چکی ہے جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں یہ اہل اللہ کا حال ہے حضرت علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے منسلک تھے تو حضرت علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب میوات کے علاقے سے کام کر کے آتا تو اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جانے سے ایک دن قبل میں ایک دن کا احتکاب کرتا اور اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ یہ میں کام کر کے آیا ہوں اور لوگ مجھے برا بلا کہتے تھے اس سے میرے دل پر اثر بھی پڑتا تھا کبھی مجھے غصہ بھی آتا تھا اے اللہ میرے دل کے ان گناہوں کو میرے شیخ کے سامنے ظاہر نہ کرنا اس کے لیے ایک دن کا احتکاب فرماتے تھے اور اس طرح کے ہمارے اکابر کے کئی واقعات ہیں تو بھائی اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں پسند نہیں بلام باورا جو ہے اس کو اس میں آزم دیا تھا سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے مرید نے فرمایا کہ اس میں آزم کیا ہے کہا کبھی بتاؤں گا کبھی بتاؤں گا وقت نکال دیا ایک مرتبہ فرمایا حضرت اس میں آزم فرمایا اچھا چلو میرے ساتھ سمندر پر وہاں بتاؤں گا تمہیں سمندر کے کنارے لے گئے پریکٹیکلی طور پر بتا رہے ہیں فرمایا دیکھو میں تمہارا شیخ کو تم مرید ہو ہے نا فرمایا ہاں کا میرا حکم مانو سمندر میں اترو اب مرید سمجھا کہ کچھ اس میں آزم اندر پانی میں کھڑے رہ کر جیسے آج کل عامل لوگ کرتے ہیں تو شاید پانی میں کھڑے رہ کر کچھ اس میں آزم بتانا ہوگا تو پانی میں گئے وہ اتنا پانی اب حضرت فرماتے اور چلو اتنا پانی اور چلو اور چلو یہاں تک کہ پانی یہاں تک آ گیا اب سمندر جوش مار رہا ہے ہلا رہا ہے کہا اور چلو وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت اب تو میں مرنے کے اوپر آ چکا ہوں پانی یہاں تک ہے اور جوش مار رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اور چلو اور حضرت کا ایک ہی بات اور چلو دیکھا کہ میں بہ جاؤں گا مرید نے کہا حضرت ہاتھ پکڑ لیجئے میں نکل آؤں بچا لیجئے فرمایا اور چلو وہ پریشان حال ہے ایسے وقت میں فرمایا اللہ تو ہی میری مدد فرما مرید کی زبان سے نکلا اللہ تو ہی میری مدد فرما بس ایک موت زور سے آئی اور اندر لے جانے کے بجائے باہر لے آئی بچ کر آ گئے کنارے پر حضرت کے پاس آئے فرما کیسے بچ گئے فرما حضرت آپ کو بار بار کہا کہ بچا لیجیے آپ نے تو ہاتھ پکڑا نہیں تو اب میرے سامنے موت نظر آ رہی تھی اس بے چینی کے عالم میں اور اس استراری کیفیت میں اور اس پریشانی کے عالم میں میں نے اپنے اللہ کو یاد کیا تو اللہ نے میری مدد کی سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا بے چینی اور استراری کے ساتھ اور پریشانیوں کے ساتھ اپنے اللہ کو یاد کرنا یہی اس میں اعظم ہے اس کو اس میں اعظم کہتے ہیں جب انسان بے چین ہو جائے اور سارے طرف کے راستے ٹوٹ چکے اور مدد کرنے والا کوئی نظر نہ آوے اور ہر طرف سے رشتے ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں اور کاروبار پھوکتے نظر آ رہے اور مسائل کھڑے ہوتے نظر آ رہے ایسے وقت میں اس بے چین دل کے ساتھ اے اللہ تو میری مدد فرما وہ جو لفظ اللہ نکلتا ہے وہی اس میں آزم ہے اللہ اس سے مدد کرتا ہے تو بلام باورا کو اللہ نے اس میں آزم دیا تھا زمانے کے لوگوں نے حضرت موسا کے خلاف بدعا کرنے کو کہا کہ تم اس میں آزم پڑھ کر موسا کے خلاف بد دعا کرو بنی اسرائیل نے اور ہم تم کو لڑکی دیں گے ہم تم کو دولت دیں گے پہلے تو اس نے منع کیا کہ اللہ نے مجھے یہ دولت دی ہے میں اس دولت کو کہا نہیں تم بد دعا کرو دنیا کی ہرس اور لالچ ایسی ہے نا کہ وہ برے برے کے پاؤں کو پھسلا دیتی ہے ہاں بڑے بڑے لوگ بھی پھسل جاتے ہیں پھر پھر حاجی قاضی نمازی اور مولانا سبھی پھسل جاتے ہیں یہ دنیا کے ہرس اور لالچ ہی کچھ ایسی چیز ہے پاؤں فسلا اچھی لڑکی کو دیکھ کر اور دولت کو دیکھ کر اور موسا کے خلاف بدوا کرنے کے لیے اس میں آزم پڑا اب کبھی نبی کے خلاف بدوا اللہ کیسے اس کو برداشت کرتا اور وہ بھی العزم پیغمبر قرآن میں اللہ اس واقعے کو نقل کر رہا ہے وطل علیہم نبا اللہ آتے نہ ہو آیا اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے سامنے تلاوت کرو اس آدمی کا قصہ آتے ہی نہ ہو آیاتینا ہم نے جس کو ایک نشانی دی تھی اس میں آزم دیا تھا فنسلح منہا فتباہ شیتان فقان من الغاوین وہ اس سے ہٹ گیا شیطان کی اتباع کر لی اور میرے نبی کے خلاف وہ بدعا کرنے کے لیے پر رہا ہے وہ گمراہوں میں سے ہو گیا ولوشی نا لرفا آنا ہو بہا ولا کن ہو اخلد ہم چاہتے تو اس اس میں آزم سے اور اٹھاتے لیکن وہ زمین کی طرف چلا اخلد الل الارض مطلب یہ حوث لالچ دولت کی طرف چلا و تبا ہوا خواہشات کی اتباع کی فمسل ہو کم اصل اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو کتے کی طرح بنا دیا ان تحمل علیہ یلحس او تترک ہو یلحس کتے کی شان یہ ہے کہ اس پر کوئی چیز رکھی جائے تو بھی زبان نکال کر ہانپتا ہے اور کوئی چیز نہ رکھی جائے تو بھی ہانپتا ہے ہم نے اس کی زبان کو سینے پر لٹکا دیا یہ ہر وقت ہانپتا رہتا تھا کتوں کی طرح ان تحمل علیہ یلحت تترک ہو یلحس ذالک مثل القوم الذین قدبوا بھی یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری نشانیوں کو جھتلاتے ہیں اللہ اللہ دل قوم ظالمین اللہ کہتا ہے پھر اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا ہے اللہ کی نعمتوں کو جب بغاوت میں استعمال کرتے ہیں نا تو یہی حالات ہوتے ہیں جب اللہ کی نعمت کو انسان بغاوت میں چاہے وہ دین کی نعمت ہو چاہے وہ دنیا کی نعمت ہو اور اللہ کے راستے میں جب اللہ کی نعمت کو استعمال کیا جاتا ہے تو اللہ اس میں اور زیادہ اس کو توفیق دیتے ہیں اگر وہ دین کی نعمتیں ہیں تو اللہ زیادہ دین کا شوق دیتے ہیں اور اگر دنیا کی نعمت ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کی جا رہی ہے تو رب کریم اور زیادہ اس کو دنیا عطا فرماتے ہیں ان آیات میں یہی بتایا گیا کہ انسان ان بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچائیں تکبر سے نخوت سے شان سے ایک عورت کسی گزوے میں پکڑ کے لائی گئی غالباً فتح مکہ کا واقعہ ہے اور حضرت یوں کانپنے لگے وہ عورت کانپنے لگی کہ اب نہ معلوم میرے لیے کیا فیصلہ ہوگا حضرت نے فرمایا کانپ مت میں بھی تیری طرح ایک انسان ہوں اور میری ماں بھی تیری طرح ایک عورت تھی اور انسان انسان سے درا نہیں کرتا ہے حضرت نے اس کو تسلی دی اور یہ فرمایا کہ میں بھی طرح تیری طرح انسان ہوں حضرت کی چال مبارک جو حدیث شریف میں آتی ہے نا حضرت ضرور چلتے تھے بہادرانہ لیکن اکرفو شان اور غرور نہیں ہوتا تھا تکبر نہیں ہوتا تھا توازو فتح مکہ کے موقع پر ایک عجیب ایک عجیب واقعہ ہے کہ جب مکہ فتح ہوا دنیا کے حال یہ ہیں کہ دنیا میں کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرتا ہے ان نل بلو قیدا دخل و کریتن افسدوہا وجعلوا عزت اعزت اہلیہ عدل و قزالی کا فرمایا دنیا کا بادشاہ جب کسی ملک میں داخل ہوتا ہے تو اس ملک کو تباہ و برباد کر دیتا ہے دیکھو نا عراق کا کیا ہوا دیکھو نا سیریا کا کیا ہو رہا ہے ایجپٹ کا کیا ہو رہا ہے افغان کا کیا ہوا فلاں ملک کا کیا ہوا جہاں بھی کوئی فاتحانہ شان سے داخل ہوتا ہے وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں وہاں کی عورتوں کو ننگی کر دیتے ہیں وہاں کی دولت کو تتر وتر کر دیتے ہیں وہاں کے مکانوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور پورے ملک کو بکھیر کر رکھ دیتے ہیں اور میرا نبی جب مکہ میں داخل ہوا اور وہ بھی کہاں سے کہاں داخل ہوا جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا اپنا پیارا وطن ہے جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا اور جب میرے نبی علیہ السلام روانہ ہوئے ہیں مکہ سے تو خوب و قطار آنسو بہ رہے ہیں اور مکہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں اے مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا لیکن تیرے باشندوں نے مجھے نکلنے پر مجبور کیا ہے آج ہر ایک کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے علامہ سہیلی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت کو مکے سے تین وجہ سے محبت تھی ایک وجہ اللہ کا گھر وہاں کابت اللہ وہاں ایک دوسری وجہ اپنا وطن تھا اور ایک تیسری وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں تھی وہاں ان تین بنیادوں پر آپ کو مکے سے بڑی محبت تھی حتیٰ کہ جب جس دن ہجرت کرنے والے تھے اس سے اگلے دن جن کے پاس چابی رہتی تھی عثمان بن طلحہ شیبی ان سے جا کر کہا میں دو رکعت نماز پڑھ لوں فرمایا نہیں اجازت نہیں بالکل منع کر دیا یعنی کیسے حالات تھے اور ان حالات میں وطن کو چھوڑ کر آپ نکلے اور پھر وہی لوگ ہیں جو بدر میں بھی آئے جو عہد میں بھی آئے جو خندق میں بھی آئے اور حضور کی دشمنی میں کوئی کمی نہیں رکھی صحابہ ہفشا ہجرت کر کے گئے وہاں بھی یہ لوگ گئے کہ نکالو ان کو وہاں سے بھی عہد میں ستر صحابہ کو ختم کر دیا غزوہ بیر معنا میں ستر ستر صحابہ کرام کو بے قصور تھے صرف دعوت و تبلیغ کے لیے یہ جماعت گئی تھی اور وہ بھی وہاں کے لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ کہا کہ ہم تمہارا دین سمجھنا چاہتے ہیں تمہارا دین سمجھانے کے لیے تمہارے آدمی بھیجو حضرت نے ستیر انصاری صحابہ کو انصاری جن کی صفت حدیث میں لکھی ہے کہ دن بھر لکڑیاں چن کر بیچتے تھے اور رات میں رات بھر مسلح پر کھڑے رہتے تھے یہ جب گئے ہیں وہاں دین سمجھانے خالص اور کوئی مشن ان کا نہیں تھا صرف دین سمجھانا تھا وہاں گئے حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے امیر تھے ان کو حضور نے خط دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہاں کے امیر کو دے دینا کہ بھائی تمہارے بلانے سے ہم آئے ہیں دین سمجھانے کے لیے وہ خط دیا اور اس امیر کا بھتیجا پیچھے سے کھڑا ہوا اور حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے سے نیزہ مارا جو آگے نکل آیا بھالا جو ہم بولتے ہیں پیچھے سے مارا تو آگے نکل آیا حضرت نے اپنا خون یوں لے لیا اور یوں چہرے پر لگایا اور فست و رب القعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا یہ کہہ کر وہیں شہید ہو گئے اسی جملے پر کتنوں کو ایمان نصیب ہوا کہ مرتے وقت انسان جھوٹ نہیں بول رہا اور یہ مرتے وقت کہتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا اس کا مطلب اس کا دین سچا ہے ان کی موت بھی تبلیغ بنی وہ مرتے مرتے بھی تبلیغ کر کے گئے انہتر صحابہ کرام کو شہید کر دیا صرف ایک صحابی رہ گئے تھے وہ اتنیاں چرانے گئے تھے وہ آئے تو اس ظالم کی ماں نے نظر مانی تھی کہ میرا کام ہو جائے تو میں غلام آزاد کروں گی تو اس صحابی کو پہلے غلام بنایا اور غلام بنا کر پھر ان کے بال کاتے اور بال کاٹنے کے بعد اپنی ماں کی نظر میں ان کو آزاد کر دیا یہ ایک صحابی بچ کر واپس آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر داستان سنا رہے واقعہ سنا رہے اور فرمائے یا رسول اللہ وہاں ایک عجیب واقعہ مجھے ان لوگوں نے سنایا کہ حضرت فحیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس جماعت میں تھی فرمایا ان کی ناش یوں آسمانوں کی طرف گئی اور پھر نیچے آئی ایک عجیب سما تھا وہاں پر اللہ کے حبیب نے فرمایا پیارے تمہارے آنے سے پہلے جبریل نے مجھے سارے حالات سنا دیے اور حضرت نے اسی موقع پر ان لوگوں کی دعا کے لیے فجر کی نماز میں ایک مہینے تک کنوت نازلہ پڑی تھی یہی بیر مؤنا والوں کے لیے اور ان کے لیے نام لے لے کر بد دعائیں کی تھی فجر کی نماز میں کہ اللہ تو ان پر اپنی لانت اتار یہ صرف تبلیغ کے لیے جانے والے ان صاحب کرام کو ان لوگوں نے مارا تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرات یہ وہ لوگ تھے مکہ والے لیکن میرا نبی اس کے باوجود جب مکے میں داخل ہوا تو بڑی توازو آجزی کا عالم یہ ہے کہ اونتنی پر سوار ہے اور اونتنی کا کوہان جو ہے نا ابھرا ہوا گوشت حضرت کی پیشانی اس سے لگی جا رہی ہے توازو کی وجہ سے اور آنسو بہ رہے اور پڑھتے جا رہے ہیں سورہ فتح انا فتح نالا کا فتح مبینہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من گم وما تاخر حضرت کی پیشانی یوں جھکی جا رہی ہے کسی صحابی نے یوں اعلان کر دیا سعد ابن عبادہ نے الیوم یوم الملحمہ لحم لڑنے کا دن ہے آج تو مارنے کا حضرت نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ لڑنے اور مرنے کا مارنے کا دن نہیں آج تو رحم کرنے کا دن ہے آپ اندازہ لگائیں کہ اہل مکہ پر کیا اثر پڑا ہوگا آپ کے اچھے اخلاق کا اور انہی اچھے اخلاق کی وجہ سے مکہ والوں کو ایمان نصیب ہو گیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی توازو جو ہے نا اور یہ مسئلہ مسلم ہے کہ من تواز علی اللہ رفاہ اللہ جو توازو کرتا ہے اللہ اسے اٹھاتا ہے شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے پاس بہار کے علاقے سے ایک صاحب تشریف لائے ان کا نام تھا منیر حضرت نے فرمایا تم کون ہو کس نسل سے تو وہ کہنے لگے حضرت میں جلاحا ہوں جلاحا جلاحا جو ہمارے وہاں گدری رضائی وغیرہ بناتے ان کو جلاحا کہتے ہیں انہوں نے کہا حضرت میں جلاحا ہوں بے تکلب کہہ دیا کوئی اپنی شان بتانے کے لیے کوئی اپنے خاندان کو بدل کر نہیں کہا کہ نہیں میں تو فلاں خاندان کا اونچا خاندان بتاوے میں تو جلاحا ہوں یعنی ایسے ادنا خاندان کا آدمی ہوں فرمایا تمہاری توازو نے میرے دل میں تمہاری محبت پیدا کر دی اس کے بعد بھائی منیر حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کبھی کھانا تناول نہیں فرماتے جب تک کہ دسترخوان پر منیر نہ بیٹھ جاتے حالانکہ آپ کے خلفا میں مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی علیہ الرحمہ حضرت شیخ یہ بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن ان کو بار بار آپ کے دسترخان پر کھانا نہیں ملتا تھا بھائی منیر کا حال یہ تھا کہ جب تک وہ دسترخان پر نہیں ہوتے حضرت کھانا تناول نہیں فرماتے تھے آپ کی توازو نے ان کو یہ مقام دلایا اگر شان اور اکرفو ہوتی تو کان پکڑ کے نکال دیا جاتا اللہ کے وہاں بھی یہی مسئلہ ہے توازو ہے اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتا ہے اور اکرفو اور شان ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو نکال دیا کرتا ہے اس آیت سے ہمیں اسی بات کا سبق دیا گیا آگے ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہنسنے کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے انائشت رضی اللہ تعالیٰ قالت مارائی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مستجمعا قط انقت تو ظاہر کن حتہ ترامین ہو ہو انما کان تبسما ان مکان یتب اسما متفق علیہ اس روایت کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ امہات المؤمنین میں سے ہم سب کی ماں ہے اور بہت اونچا مقام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تمام بیویوں میں کنواری بیوی اگر کوئی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ام المؤمنین ان کو کہا گیا خود ازواد متحرات میں اختلاف تھا ام المؤمنین کیوں کہا جاتا ہے علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی کی بیویوں سے نکاح کرنا حرام ہے کوئی نکاح نہیں کر سکتا آپ کے انتقال کے بعد بھی آپ کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا اس اعتبار سے ان کو ماں کہا گیا حقیقی ماں نہیں جیسے حقیقی ماں سے پردہ نہیں ہوتا اسی طرح ازواج متحرات سے بھی پردہ نہ ہو یہ مسئلہ نہیں پردہ تو لازم ہوگا البتہ نکاح نہیں کر سکتے پھر آیا ازواد متحرات مردوں کی ماں ہیں یا عورتوں کی بھی ماں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہم تو صرف مردوں کی ماں ہیں عورتوں کی نہیں اور دلیل پیش کرتی تھی وہ ازواد ہوں ام مہات ام میں مذکر ہے نر کو استعمال کیا ضمیر نر کی ہے اور آپ کی بیویاں مردوں کی مائیں ہیں تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ دیتا عائشہ کو کسی عورت نے یوں کہہ دیا یا امی مسند احمد میں روایت ہے یا امی او میری ماں فرمایا اللہ ام مجھے ماں مت کہو میں تم عورتوں کی ماں نہیں ہوں میں تو مردوں کی ماں ہوں لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ازواد متحرات کی رائے یہ ہے کہ ہم ازواد متحرات مردوں کی بھی مائیں ہیں اور عورتوں کی بھی مائیں ہیں اس لیے کہ قرآن مرد کا بیان کرتا ہے اور عورت مرد کے اندر داخل ہے مردوں کے تابع ہیں عورت اس لیے تابع ہونے کی وجہ سے عورت بھی اس میں داخل ہو گئی تو ہم مردوں کی بھی مائیں ہیں اور ہم عورتوں کی بھی مائیں ہیں بہرحال یہ ازواد متحرات میں تھوڑا سا اختلاف تھا کہ صرف مردوں کی مائیں البتہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امت کے باپ ہیں یا نہیں جب آپ کی بیویاں امت کی ماں ہیں تو حضور ہمارے والد ہوئے یا نہیں قرآن میں ایک خبر واحد کی جو قرآت ہے جو عبی ابن قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرآت ہے اس قرآت میں یہ ہے وہ ازواد ہوں محات ہوں وہ ہوا اب فرمایا یہ بیویاں امت کی مائیں ہیں اور حضور تمہارے باپ ہے مردوں کے باپ ہے لیکن ایک طرف قرآن کریم صاف طور پر انکار کر رہا ہے ماں کان محمد ان ابا ہدم ولاکر رسول اللہ وخاطب النبیین فرمایا محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے تو قرآن کی ایک آیت بتا رہی ہے کہ باپ نہیں اور قرآن کی خبر واحد کی روایت بتا رہی ہے کہ آپ باپ ہیں حضرات علماء نے اتنی بہترین دونوں کے درمیان تطبیق بیان فرمائی فرمایا باپ نہیں ہے یعنی نصبی باپ نہیں ہے نصبی باپ تو جس سے تم پیدا ہوئے وہ ہیں تمہارے باپ اور جس آیت میں یوں ہے کہ وہ باپ ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ کے روحانی باپ ہیں ایمانی باپ ہیں ہمارا دو وجود ہے ایک وجود جسمانی اور ایک وجود روحانی و ایمانی تو جسمانی اعتبار سے تو ہمارے باپ جس سے ہم پیدا ہوئے اور روحانی اور ایمانی اعتبار سے ہمارے باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اسی لیے ابو داؤد شریف میں اللہ کے حبیب نے ایک عجیب بات بیان فرمائی انما انا بے انطن والد میں تمہارے لیے بمنزل باپ کے ہوں یعنی حقیقی باپ نہیں باپ کی طرح ہوں کیوں فرمایا تمہارا باپ جیسے شفقت سے تمہاری تربیت کرتا ہے اسی طرح میں بھی تمہاری تربیت کرتا ہوں بلکہ باپ وہ تربیت نہیں کرتا جو میرا نبی تربیت کرتا ہے روایتیں بھری پڑی ہے ایک صحابی نے ایک چپل پہنا اور دوسرا ہاتھ میں پکڑا حضرت نے فرمایا ایسے نہ کرو کیوں ایک تو برے معلوم ہوتے ہو دوسرا اونچ نیچ ہو جائے گی تو کہیں تم گر پڑو گے یہ ایک چپل پہننا اور ایک نہ پہننا اور ہاتھ میں لے کر چلنا کوئی شری مسئلہ تھوڑا ہی ہے اگر کوئی چلے کوئی عرض نہیں لیکن حضرت کیوں منع فرما رہے شفقتن و محبتن ارے میرا باپ بھی یہ نصیحت نہیں کرتا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کیسی تربیت حضرت اپنی امت کی فرما رہے بے شمار روایتیں شفقت اور محبت کی اور پیار کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ابھی ابھی بیماری سے اٹھے تھے ابو داؤ شریف میں روایت بخاری شریف کتاب الطب میں روایت ہے کھجور کھانے لگے حضرت نے فرمایا یہ علی لا تاقل کھجور نہ کھاؤ فرمایا یا رسول اللہ پھر میں کیا کھاؤں فرمایا حریرہ پیو فن تز تذہب الحزن اس لیے کہ حریرہ یہ تمہارے غم کو دور کرتا ہے روا البخاری حریرہ کس کو کہتے ہیں وہی ہمارے وہاں جو دودھ میں آتا ڈال کر شکر ڈال کر گھی ڈال کر پکا لیتے ہیں عام طور پر جو عورت بچہ جنتی ہے تو اس کے بعد پیتی ہے ہمارے وہاں بھڑکی اس کو کہا جاتا ہے یا اس طرح کے الفاظ اس کے بولے جاتے ہیں اسی کو حریرہ کہا جاتا ہے حضرت نے فرمایا علی تم یہ پیو کھجور نہ کھاؤ کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو تو تمہارے انتریا کمزور ہے اور کھجور سکیل غذا ہے بھاری غذا ہے وزنی غذا ہے تمہاری انتریاں اس کو تمہارا میدا برداشت نہیں کر سکے گا اس لیے تم حریرہ پیو فینا نہ تذہب الحزن ہریرا جو ہے وہ تمہارے گم کو دور کرتا ہے اب ہریرا پینے سے کیا گم دور ہوگا ایسا ہو تو پھر ٹینشن میں ہریرا ہی پیتے رہنا چاہیے کیا مطلب ہے اس روایت کا حضرت نے فرمایا اس اس, اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے نا تو عام طور پر اس کو سب سے بڑا صدمہ یہ ہوتا ہے مجھ سے کھایا نہیں جاتا جو بھی بیمار ہوتا ہے بس اس کا ایک ہی صدمہ ڈاکٹر کے وہاں بھی جائے گا ویسے بہت اچھا ہوں لیکن ڈاکٹر صاحب کھایا نہیں جاتا اچھا ہی نہیں لگتا ہے تو سب سے بڑا غم بیمار کو نہ کھانے کا ہے اللہ کے حبیب نے فرمایا حریرہ پیو تمہارے نہ کھانے کا جو غم ہے نا وہ ختم ہو جائے گا اس لیے کہ اس سے تمہارا پیٹ بھر جائے گا یہ ہے مراد فعین نہ کیسا پیار کیا ہمارے باپ یہ تعلیم دیتے ہیں جو تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا باپ سے زیادہ شفقت اور محبت اور پیار لینے والا ہے یہ وہ نبی ہے ارے باپ تو دو چار مرتبہ اگر ہم ان کی خلاف ورزی کریں وہ مار بھی دیں اور گھر سے نکال بھی دیں ہم سے قطع تعلق بھی کر لیں میرے صحابہ سے بہت کچھ ہوا لیکن میرے آقا نے نہ مارا نہ پیتا نہ برا بلا کہا نہ ان کو نکالا نہ ان کو بد دعائیں دی باپ سے زیادہ شفیق ہوئے یا نہیں ان نمان القم بے منزلت الوالد میں تمہارے لیے بمنزل باپ کے ہوں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا اس روایت کی راویہ ہے فرمایا میں نے کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنے زور سے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کا منہ پورا کا پورا کھل جاوے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ کہا لگانا حضرت اپنی پوری زندگی میں کہا لگا کر نہیں ہنسے ہنسنا ثابت ہے آپ سے ہنستے تھے آپ کی ہنسی دو طرح کی تبسم اکثر تو حضرت تبسم فرماتے تھے تبسم ہاتھ کھل جاتے تھے اور کبھی بہت ہنسی آ گئی حضرت کو تو یہ دانت نظر آتے تھے لیکن دانت اور منہ کھل جاوے اور زبان نکل آوے اور کوا نظر آوے حضرت ایسا کبھی نہیں ہنستے تھے ایسا ہنسنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کبھی حضرت کو بہت ہنسی آ جاتی تھی اور دانت کھل جاتے تھے تو حضرت یوں ہاتھ دے دیا کرتے تھے کپڑا رکھ لیا کرتے تھے اس کے ایک وجہ ملا علی قاری نے یہ بھی لکھی ہے فرمایا کہ آپ جب ہنستے تھے تو آپ کے دانتوں سے ایک روشنی جھڑتی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اس روشنی سے غلط فائدہ نہ اٹھا لے تو حضرت یوں ہاتھ رکھ لیا کر بہرحال حضرت نبی علیہ السلاۃ وسلام کا ہنسنا وہ کہوں والا نہیں تھا آج ہماری ہنسی ایسی کہوں والی ہے ایسے ہم ہنستے ہیں اس ہنسی سے تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے کہاں والی ہنسی سے نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز تو کیا وضو بھی ٹوٹ جاتی ہے تو کہاں نے مسئلہ لکھا ہے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے اس سے تو کہا لگانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں یاد رکھے ہنسنے کی اجازت ہے حضرت بھی ہنستے تھے اپنے صحابہ کے پرانے پرانے واقعات جو دور جاہلیت کے تھے نا اس کو یاد کر کر کے حضرت بھی ہنستے تھے ایک مرتبہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب مکان میں تشریف لائے بڑے ہنستے ہوئے آئے حضرت عائشہ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان یار صلی اللہ بہت ہنس رہے ہیں آپ تو حضرت نے فرمایا عائشہ ابھی عجیب معاملہ ہوا فرمایا کیا ہوا فرمایا زید اور اسامہ باپ بیتے ہیں اسامہ بیتے ہیں زید باپ ہیں اور حضور کے متبنہ اور لے پالک بیٹے زید رضی اللہ تعالیٰ نے اور اسامہ سے بڑی محبت جتنی حسن و حسین سے تھی اتنی اسامہ سے تھی فرمایا زید اور اسامہ جو ہے ان کے باب میں بعض لوگوں کو یہ بدگمانی تھی کہ اسامہ زید کے بیٹے نہیں ہے اور یہ بدگمانی اس لیے تھی کہ زید گورے تھے اور اسامہ تھوڑے ساولے تھے اس لیے تھوڑی سی بدگمانی تھی کہ یہ زید کے بیٹے نہیں ہیں تو ایک مرتبہ دونوں چادر اوڑھ کر باپ بیٹے مسجد میں سوئے ہوئے تھے اور چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا صرف دونوں کے پاؤں نظر آ رہے تھے اس زمانے میں عربوں کی عقلیں بڑی زبردست ایک قیافہ شناس جو بدن دیکھ کر بتا دے کہ یہ اس کا بیٹا یہ اس کا باپ وہ وہاں سے گزرے دونوں کے پاؤں دیکھ کر حالانکہ چہرہ نہیں ہے سامنے دونوں نے اورا ہوا ہے دونوں کے پاؤں دیکھ کر یوں کہا کہ یہ اس کا بیٹا ہے یہ اس کا باپ ہے فرمائے میری بات نہیں مانتے تھے لو تمہارا ہی آدمی کہہ رہا ہے حضرت اس پر ہنس رہے تھے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسامہ بیتا ہے زید کا وہ تم نہیں سمجھ رہے ہو تو اب تمہارا ہی آدمی بیان کر رہا ہے اب تو تم مان لو گے حضرت اس پر ہنستے ہوئے آئے تو حضرت نبی علیہ السلاۃ وسلام کو بھی باتوں پر ہنسی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے عیسائی تھے پہلے واقعہ بیان کرنے لگے کہ حضرت ایک مرتبہ میں شام سے سفر میں نکلا تو ہماری کشتی ہوا کا رخ بدل جانے کی وجہ سے کسی اور رخ پر چلی گئی نہ معلوم کہاں جنگل میں پہنچ گئی مشکا شریف میں روایت نہ معلوم کہاں جنگل میں پہنچ گئی وہاں جب میں کنارے پر پہنچا تو ایک عورت تھی بڑے بڑے بال تھے اس کے اور بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے دیکھ کر ہنسنے لگی اب مجھے تو اترنا تھا وہاں اس لیے کہ کئی دن سے میں پانی پانی میں تھا اور ہوا کا رخ صحیح نہیں چل رہا تھا اور میں آپ کے پاس آنا چاہتا تھا اسلام کے لیے بہرحال میں وہاں اترا تو اس عورت نے مجھ سے کہا کہ تم کون ہو میں نے اپنا نام بتایا میں نے اسے پوچھا تم کون ہو تو اس نے بتایا کہ میں دربان ہوں تو کہا یہاں کس کی دربان تو تو کہا میرے آقا اندر میں ہے تو وہ عورت مجھے لے گئی ساتھ اندر جنگل میں بہت بڑا ایک مکان ہے بہت بڑا اور اس میں ایک بہت بڑا انسان بیٹھا ہوا ہے اس کو بڑی بڑی زنجیروں سے باندھ رکھا ہے اس کے پاؤں بھی باندھے اس کے ہاتھ بھی باندھے اس کی گردن بھی باندھی ہے سب جگہ پر بڑی بڑی زنجیریں ہیں اور وہ یوں بیٹھا ہوا ہے کہ میں اس کی دربان ہوں داری فرماتے ہیں کہ میں جب وہاں قریب گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ مجھے دیکھ کر ہنسنے لگا زور سے کا کا لگایا میں ڈر گیا ایک تو ویسے بھی ڈر ابھی یہاں جنگل میں اس طرح بندھا ہوا میں بہت ڈر گیا اس نے مجھ کو پوچھا کہ کیا محمد آ گئے یعنی نبی بن کر محمد آ گئے تو میں نے کہا ہاں محمد آ گئے تو کہا میرے نکلنے کا وقت آ چکا ہے تمیم داری کہتے کہ میں نے ہمت کر کے پوچھا تو ہے کون تو اس نے کہا میں دجال ہوں اور میرے نکلنے کا وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو پھر اسی امت کے اخیر میں مجھ کو نکلنا ہوگا تو بس یہ نشانی ہے میرے نکلنے کی یہ کہہ کر پھر اس نے کہا کہا لگایا تمیم داری فرماتے ہیں کہ حضرت میں تو بہت ڈر گیا پھر وہاں سے واپس آیا اور اپنی کشتی میں بیٹھ کر یہاں مدینے پہنچا تو حضرت اس پر بہت ہنسے اور حضرت نے فرمایا میں بیان کرتا تھا تو تم نہیں مانتے تھے لو یہ خود تمیم داری دیکھ کر آ رہے ہیں حضرت اس پر ہنس پڑے تو کئی واقعات ایسے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے یہ نہیں کہ خشک صوفی بن کر کے کبھی ہنسنا ہی نہ آئے ایسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہیں تھا یہ کبھی ہنسنا ہی نہیں آئے جیسے دس من کھتی کری پی کر کے بیٹھے ہو یا دیوا دیویل پی کر کے بیٹھے ہو کہ کبھی ہنسنا ہی نہیں آئے حضرت کی زندگی میں ایسی باتیں نہیں تھی حضرت کا مسکرانا بھی ثابت حضرت کا ہنسنا بھی ثابت حضرت کے صحابہ جب واقعات اور پرانے واقعات بیان کرتے تھے تو حضرت اس کو بھی سنتے تھے یہ نہیں کہ میں نبی ہوں تم کیا میرے سامنے حضرت تو مل کر کے رہتے تھے لیکن ہنسنے میں احتیاط ہو کہاں نہ ہو بہت زوروں سے ہنسنا ہو اور ہر وقت ہنسنا نہ ہو اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت الزہ کے تمہیں تلقل بہت زیادہ ہنسنا یہ تمہارے دل کو مار دیتا ہے دل کو مارنے کا کیا مطلب عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے ہر وقت ہنستے رہنا ہر وقت ہنستے رہنا ہر وقت لطیفوں میں مجبور رہنا یہ بھی اچھی اور پسندیدہ چیز نہیں ہے تو بہرحال ہنسنا جائز ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے لیکن ہر چیز میں احتیاطی پہلو اختیار کیا جائے اللہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمت یا رحم میرا